نہیں میں آئی اے کے خلاف نہیں ہوں اے آئی کے خلاف نہیں ہوں لیکن مجھ سے ایک بہت بڑے پروفیسر نے امریکہ میں یہ بات پوچھی تھی اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہاں کے پڑھے لکھے بھی اس بات کو نہیں سمجھتے تو وہ ایک پروفیسر ہیں جو کیا نام ہے آئنسٹائن کی سیٹ پر پڑھاتے ہیں میں نے ان سے وقت لیا تھا تو انہوں نے مجھے پانچ منٹ کا وقت دیا تھا خیر وہ جب میرے پاس بیٹھے تو ان کو تو بڑا مزہ آیا تو جب میں نے انہیں اپنے عقل علم کی کتاب کو بتایا تو بہت خوش ہوئے کہ گھنٹے لیکچر دیا تو انہیں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اے آئی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں میں نے کہا اے آئی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کتاب خانہ حیثیت رکھتا ہے اب جو آدمی اے آئی کو کتاب خانے سے موفوق سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے اوپر مسلط ہو جائے گا لیکن میں تو اس کو کیونکہ کتاب خانے سے موفوق نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر تو مسلط نہیں کیونکہ وہ میری تخلیق ہے جب وہ میری تخلیق ہے انسان کی تخلیق ہے تو وہ انسان کے اوپر کیسے مسلط ہو سکتی تو ہم تو ویسے تو میں اے آئی سے استفادہ کرتا نہیں ہوں مجھے پسند نہیں ہے کرنا کیونکہ میں تو ڈائریکٹ کتاب دیکھنے کا عادی ہوں تو لیکن میں کبھی کبھی یہ سمجھنے کے لیے کہ اے آئی کے اس کے پاس معلومات کیا ہیں تو میں اس سے سوالات کرتا ہوں اور وہ مجھے جب جوابات دیتا ہے تو میں اس کو اپنی رائے دیتا ہوں کہ دیکھو میری رائے تو یہ ہے تو تم ایسی کوئی رائے نہیں لا سکتے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اچھا میں آپ کو ایک ہفتے بعد جواب دوں گا پھر ایک ہفتے بعد وہ مجھے جواب دیتا ہے کہ بھائی آپ نے بات تو بالکل نہیں کہی ہے اور بہت اچھی بھی لگ رہی ہے لیکن اب تک تو کسی نے یہ بات نہیں کہی اور ہمارے ریکارڈ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے بٹ اٹ از گڈ تو اس سے زیادہ میں نے اس سے استفادہ نہ کیا ہے اور نہ میں اس سے زیادہ اس کو اہمیت دیتا ہوں تو اب آپ کس طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بات ہے لیکن میں تو چونکہ معلومات سے زیادہ میرا اصل میں مسئلہ سے ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ میرا یہ کہ میں جتنا پڑھتا ہوں اس سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں میرے ابا مرحوم نے مجھے ایک جملہ مجھ سے کہا تھا اور اس جملے سے مجھے بہت فائدہ پہنچا اپنی زندگی میں اور اپنے فکری تکامل میں وہ جملہ یہ تھا کہ ابا فرماتے تھے کہ بیٹا ایک من عقل کے لیے ایک من علم کے لیے سو من عقل چاہیے تو میں نے اس سے یہی سوچا کہ بہت زیادہ مطالعہ جو لوگ کرتے ہیں نا وہ ہو جاتے ہیں غلام بن جاتے ہیں حصولی طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جتنا مطالعہ آدمی کرے اس پر اس سے زیادہ غور کرے جو لکھنے والوں نے غور کر کے لکھا تو پھر لکھنے والوں کی غلطیاں آپ کے سامنے آتی ہیں پھر جو آپ کے پاس نئے معلومات ہیں اس دور کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں اور آپ اس سے آگے کی ایک بات کہنے کی طاقت پیدا کرتے ہیں تو میں جتنا پڑھتا ہوں نا اگر میں ایک گھنٹے مطالعے کرتا ہوں نا تو واقعی سو گھنٹے سوچتا ہوں مختلف زاویوں سے کام کرتا ہوں مختلف دوستوں سے بات چیت کر کے مختلف لیکچرز میں اس کو کوٹ اپ کر کے اس کو پختہ کرتا ہوں اور جب وہ پختہ ہو جاتی ہے بات سکسٹی پرسینٹ مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو میں کام کرنا چاہتا تھا اب میری اس سے زیادہ استطاعت نہیں ہے کام کرنے کی اب اس کو پھر میں کچھ عرصے بات کروں تو پھر میں اس کو کر کے لکھ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں پھر اس کو تین چار پانچ سال پکاتا ہوں پکانے کے بعد پھر اس کو ریویو کرتا ہوں پھر اس کو لکھتا ہوں پھر اس کو اسی طرح تین چار پانچ سال بتاتا ہوں پھر لکھتا ہوں پھر جا کے میں اس کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کسی بھی اسکرپٹ کو میں ایک دفعہ میں اور ایک دفعہ بھی جب میں اسکرپٹ تیار کرتا ہوں پہلے بھی تو صبح آٹھ دس دفعہ کاٹتا ہوں پیٹتا ہوں کاٹتا ہوں پیٹتا ہوں درست کرتا ہوں غلط کرتا ہوں درست کرتا ہوں غلط کرتا ہوں تو اس لیے میری جو عبارت ہے وہ ہر ایک کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی بہت کم لوگ ہیں جو میری عبارت کو اس ڈیپتھ کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جس ڈیپتھ کے ساتھ میں لکھتا ہوں اور جو بزرگوں کی بھی عبارتیں ان کو بھی بہت کم لوگ میری طرح سے اس ڈیپتھ کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں جس ڈیپتھ کے ساتھ انہیں نے لکھی ہے تو یہ جو سرسری عبارتیں ہوتی نا اس میں جو جھول ہوتے ہیں نا میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ میں ان جھولوں کو نکالتا پھروں تو میں اس میں اتنا ٹائم دے نہیں سکتا تو میں نے آپ کو مختصراً ایک اشارتاً ایک بات کہہ دی ہے لیکن میں اتنا ٹائم دے نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس بہت کام پڑا ہوا ہے بہت سے نکات ہیں جن پر میں نے برسوں فکر کی ہے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال سے میں اس پر فکر کر رہا ہوں ڈسکشن کر رہا ہوں لیکچر دے رہا ہوں پھر جا کے وہ پختہ ہوتی ہیں اور بالکل ایک نئی بات میرے سامنے آتی ہے پھر میں اس نئی بات کو لکھتا ہوں بار بار بار بار بار بار پھر وہ کہیں جا کے پیش کرتا ہوں لوگوں تو یہ ہے سلسلہ میری گفتگو کا اور میری تحریر کا اور میرے طرز مطالعہ اور طرز تفکر کا التماس سے دعا خدا